دار له ومال مال له له ولها يجمع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم یا ابا بخیر كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو بندے اور رب میں خالق اور مخلوق کا ایک ناطا ہے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں مخلوق کسے کہتے ہیں لا یم لأنفسهم ضرا ولا ہم ولا یم موتا ولا حیاتن ولا نشورا مخلوق اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے خود بنا نہ ہو اپنی ذات سے خود موجود نہ ہو اپنی ذات سے مر نہ سکتا ہو اپنی طاقت سے کسی کو نفع نہ پہنچا سکے اپنی طاقت سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے پانچ چیزوں سے پانچ چیزیں لا یملکون لانفسہم ذاتی طور مخلوق مچھر سے لے کر جبرائیل تنکے سے لے کر جنگل پتھر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ اور قطرے سے لے کر بحر الکاہل اور ایک پروانے سے لے کر جھپٹتا ہوا اوقاب اور ایک کاکروچ سے لے کر بل کھانے والا اجدہا کسی بھی شکل میں چاہے وہ نوری مخلوق ہے چاہے وہ ناری مخلوق ہے چاہے وہ خاکی مخلوق ہے چاہے وہ مانوی مخلوق ہے چاہے وہ حصی مخلوق ہے وہ زیر زمین ہے یا بالا زمین ہے جو جہاں ہے پانچ پانچ کمیاں ہیں اس میں لا یم لانفسہم ذاتی طور پر نفع لا یملکون لانفسہم ضرا یہ نقصان نہیں کسی کو پہنچا سکتے ولا نفع یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے ولا یم لکون موتن یہ کسی کی موت کے مالک نہیں ولا حیاتن کسی کی زندگی کے مالک نہیں ولا نشورا کسی مرے ہوئے کو اٹھانے پر قادر نہیں ہے تو جس پر لفظ مخلوق صادق آتا ہے وہ ان پانچ چیزوں کا مرکب ہوتا ہے خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو جو اپنی ذات میں خود ہو وہ صرف اللہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا صرف اللہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا صرف اللہ ہے جو کسی نسل سے نہیں وجود میں آیا اس لیے اللہ ہے لیکن جسم نہیں جسم جسم مرکب ہوتا ہے یعنی بہت سی چیزوں سے مل کر جو چیز بنے اس کو جسم کہتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو چیز مل کر بنے اور اس کی لمبائی ہو اور اس کی چوڑائی ہو اور اس کی گہرائی ہو تو اس کو عربی زبان میں جسم کہتے ہیں ہم اس کو اردو میں بھی جسم کہتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی مرکب نہیں کسی چیز سے مل کر نہیں بنا اللہ تعالی لمبائی سے پاک چوڑائی سے پاک گہرائی سے پاک لہذا وہ ذات تو ہے جسم نہیں موجود تو ہے مکان کا محتاج نہیں چونکہ مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے مکان محدود ہے اللہ لا محدود ہے لہذا اللہ وہ ذات ہے جو کسی مکان میں سما نہیں سکتا اللہ وہ ذات ہے جو کسی مکان میں نہیں سماتا اللہ وہ ذات ہے جو جسم کے باوجود جگہ کا محتاج نہیں ذات کے باوجود وہ اجزائے ترکیبی سے بنا ہوا نہیں اپنی ذات کے باوجود مکان کا محتاج نہیں اپنی ذات کے باوجود زمانے کا محتاج نہیں اپنی بقا کے لیے کھانے کا محتاج نہیں اپنی بقا کے لیے پینے کا محتاج نہیں اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کا محتاج کوئی نہیں الف اللہ اللہ الہ الا اللہ الحی القیوم اللہ ایک ہے جو حی ہے اور قائم ہے میں بھی زندہ ہوں آپ بھی زندہ ہیں ہماری زندگی روح کے ساتھ ہے اللہ کی زندگی اپنی ذات کے ساتھ ہے اللہ قائم ہے ہم بھی قائم میں بھی تو قائم ہوں آپ بھی تو قائم ہیں ہم قائم ہیں جسم کے ساتھ ہم قائم ہیں ہاتھ پاؤں ہڈیوں کے ساتھ گوشت پوست کے ساتھ ہم قائم ہیں روٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ ہوا کے ساتھ غذا کے ساتھ اللہ قائم ہے اپنی ذات میں بغیر پانی کے بغیر کھانے کے بغیر اجزاء کے بغیر مرکبات کے اللہ قائم ہے اپنی ذات میں بغیر روح کے بغیر لباس کے بغیر تعام کے بغیر خوراک کے بغیر کسی مشروبات کے اللہ قائم ہے اپنی ذات میں جگہ سے پاک ہو کر زمانے سے پاک ہو کر مکان سے پاک ہو کر شرق اور غرب سے پاک ہو کر شمال و جنوب سے پاک ہو کر رنگ اور بو سے پاک ہو کر شکل سے پاک ہو کر جہت سے پاک ہو کر وہ اینما تو ولو ولو اینما تو ولو فسم وجہ اللہ جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ادھر دیکھو تو اللہ سامنے ادھر دیکھو تو اللہ سامنے ادھر دیکھو تو اللہ سامنے ادھر دیکھو تو اللہ سامنے اپنی ذات سے نظر نہیں آتا اپنی نشانیوں سے نظر آتا ہے وفی الحق میرے بندے تو کوئی آنکھ لے کر آ ایک آنکھ لے کر آ جس نے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھا ہو جو کسی کی بہن کو نہ دیکھے آنکھ لے کر آ جو حرام نہ دیکھے جس میں حرام کی سلائی نہ ہو جس میں حیا کا سرما لگا ہوا ہو تو تجھے پتے پتے میں اللہ نظر آئے گا تجھے ذرے ذرے میں آپ پہاڑوں کی سر فلک چوٹیاں خاموش ہو کر پکار پکار کر کہیں گی کہ اللہ ہے اور برف سے ڈھکے ہوئے سفید پوش پہاڑ خاموش زبان سے پیغام دیں گے کہ اللہ ہے یہ یہ باد اپنے اپنے قطروں کے ساتھ اور بجلی کی چمک کے ساتھ اور اور بادلوں کی گرج کے ساتھ یہ پیغام دیں گے کہ اللہ ہے اور یہ صبح و شام کا ڈھلتا اور چڑھتا سورج اور رات کے جھل ملانے والے ستارے اور گھٹتا اور بڑھتا چاند یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے اللہ ہے ہمارے اندر دیکھو اس کی نشانیاں ہیں پر یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی جو حرام دیکھنے کی عادی ہو چکی ہو یہ پرندوں کے ڈاروں کے ڈار اور کنجوں کا مل کے اڑنا بگلوں کا مل کے اڑنا پرندوں کا پروں کو پھیلانا پھر انہیں سمیٹ لینا وہ کابوں کا جھپٹنا پلٹ کے حملہ آور ہونا سانپ کا بل کھانا مچھلیوں کا تیرنا صدف میں موتی کا بننا درختوں سے پھل کا اگنا اور ان میں ذائقے اور رنگ کا بھرنا اور بلبل بل کا نغمہ اور چڑیوں کا چہچہانا اور موسم بہار میں درختوں کا سبز پوش ہو جانا یہ دریاؤں کا بہتے چلے جانا اور برف کا جم جانا کترا کترا بن کے ندی نالوں میں بدلنا پھر دریاؤں کی شکل میں سمندر کو چلنا یہ ساری کی ساری کائنات ذرہ ذرہ پتا پتا بتا رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ ہے اس کا نور ہی تو ہے بکھرا ہوا پر اس آنکھ کو نظر نہیں آتا جو بے غیرت ہو چکی ہو جو بے حیا ہو چکی ہو اور تمہیں پتے پتے سے پکار پکار کر ایک ایک رگ ایک ایک ریشا ایک ایک دانا ایک ایک خوشہ ایک ایک گوشا ایک ایک ڈالی ایک ایک ٹہنی ایک ایک درخت اس کی جڑ جڑ کا ہر ہر ریشہ اور کائنات کا ذرہ ذرہ آفتاب کی ہر ہر کرن سورج کی ہر ہر کرن ہر ہر شاہ یہ ساری کائنات ساری کائنات اس مالک کی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے کان لاؤ جو موسیقی نہ سنتے ہوں کان لاؤ جو تبلا سارنگی پہ مدہوش نہ ہوتے ہوں وہ کان لاؤ وہ وجود لاؤ جو ان شیطانی گانوں پہ تھرکنا جانتا ہو جو ان کو اس سے جو نا آشنا ہو جو قرآن کو سن کے مست ہوتا ہو جو اللہ کے نبی کے فرمان کو سینوں میں اتارتا ہو جو کان پاک ہوں گے جو کان شیطانی میوزک اور موسیقی سے پاک ہوں گے میرے رب کی قسم صحرا کے ریت کا ایک ایک ذرہ اسے سبحان اللہ پڑھتا سنائی دے گا اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ جو کسی تعریف میں نہیں آتا تعریف کرنے والوں کے احاطے میں نہیں آتا الفاظ کے دائرے میں نہیں سماتا شکل اور رنگ اور بو کے تخیلات میں نہیں سماتا مکان اور زمان میں نہیں سماتا تو میرے بھائیوں مسلمان مومن عورت کا مسلمان مرد کا مسلمان عورت کا دل اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنی ساری تجلیات کے ساتھ اس میں آ جاتا ہے یہ دل پاک کر لو اس دل کو دھو لو اس دل کو اجالا اجلا بنا لو میرے رب کی قسم عرش پہ وہ تجلیاں نہیں پڑیں گی جو آپ کے دل پہ پڑیں گی ہائے اس لیے تو وہ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں کن کے جن کے دل روشن ہوں جہاں حرام کا گزر نہ ہو جن کی زبان جھوٹ سے نہ آشنا ہو گالی گلوچ سے دور ہو جن کے کان شیطانی گانوں سے محفوظ ہوں جن کی آنکھ کسی کی بیٹی کی طرف اٹھنے سے پہلے جھک جاتی ہو جن کے وجود میں اللہ کے نبی کی اتباع کا خوبصورت پیرہن جن کے وجود میں سما چکا ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اور اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے اللہ کی تجلیات اس پہ اس طرح گرتی ہیں جیسے اللہ کا عرش بھی ان کا تحمل نہ کر سکے پر مومن کا دل وہ ہے انا عند المنکسرت قلوبهم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں یعنی اس کی محبت یعنی اس کا تعلق یعنی اس کا یقین یعنی اس سے عشق اور اس سے محبت اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ تعلق جس کو الفاظ سے ناپا نہیں جا سکتا اور جس کو جس کو تحریر میں اور اور ادیب اپنے ادب کے ادب کی ادب کی منہ شگافیوں میں اسے لا نہیں سکتا وہ ایک کیفیت ہے وہ ایک اندر کا وجدان ہے جس پر انسان چلتا ہے اور اللہ کا بن کے چلتا ہے پھر اسے اللہ کے لیے جینے میں بھی مزہ اللہ پر مرنے میں بھی مزہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اسے بھوک کاٹنے میں بھی مزہ اور اللہ پاک کے لیے وہ اس کا ہر عمل اللہ ہی کی رضا کا بن جاتا ہے اس کے لیے تخت برابر تختہ برابر زندگی برابر موت برابر عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں جن کے دل اللہ سے آشنا ہو جاتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں اللہ کے تذکرے ختم ہو گئے آپس میں لڑ لڑار کے مر رہے ایک دوسرے کو ہی برا بھلا کہتے جا رہے کام تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے اے دنیا کے انسانوں آؤ اس اللہ کی طرف جو تمہیں ماؤں سے زیادہ پیار دیتا ہے جو تمہیں باپ سے زیادہ سایہ دیتا ہے جو تمہیں حکمرانوں سے زیادہ حفاظت دیتا ہے جو تمہیں بادشاہوں سے زیادہ خزانوں کے در کھول کے کھلاتا ہے وہ ایک تو ہے جس کے خزانے دینے سے ختم نہیں ہوتے دینے سے ختم نہیں ہوتے نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کا چاہا پورا کرتا چلا جائے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی اپنی ذات میں کمی سے پاک اپنی ذات میں زیادتی سے پاک اس کے خزانے کمی سے پاک اس کے خزانے زیادتی سے پاک وہ قدرت میں کامل جلال و جمال میں کامل کبریائی اور حیبت میں کامل شہنشاہی میں کامل ابتدا سے پاک ذات انتہا سے پاک ذات اول جس کی ابتدا نہیں آخر جس کے انتہا نہیں قائم جسے سہارے کی ضرورت نہیں زندہ جسے روح کی ضرورت نہیں موجود جسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں جو اپنے نظام کے چلانے میں فرشتوں کا محتاج نہیں رسولوں کا محتاج نہیں کتابوں کا محتاج نہیں جبریل کا محتاج نہیں میکائیل کا محتاج نہیں اسرائیل کا محتاج نہیں اسرافیل کا محتاج نہیں عرش کا محتاج نہیں کرسی کا محتاج نہیں لوہ اور قلم کا محتاج نہیں زمین و آسمان کا محتاج نہیں بحر و بر کا محتاج نہیں کچھ نہ تھا وہ تھا کب تھا کوئی ابتدا نہیں رہے گا کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا کیسے رہے گا جیسے وہ پہلے تھا ایسی وہ آج ہے ہم نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ الفاظ کے دائرے میں سمیٹ سکتے ہیں یسف الواسفون لو کان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ لو ان فی ارد من شجرت اقلام پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ سمندروں کے کنارے بیٹھو لکھنا شروع کرو ہر تحریر پہلے سے عمدہ ہر بول پہلے سے عمدہ ہر جملہ پہلے سے عمدہ ہر تعبیر پہلے سے عمدہ لکھنے والوں میں فرشتوں کو اتارو مردوں کو قبروں سے نکالو روحوں کو آسمان سے اتارو فرشتوں کو ساتھ بٹھاؤ جبریل کو قلم کاغذ پکڑاؤ میکائل کو قلم کاغذ پکڑاؤ اسرافیل کو قلم کاغذ پکڑاؤ عرش کے فرشتوں کو کاپی اور قلم دو سمندروں کو سیاہی بنا دو درختوں کو قلم بنا دو تم سب مرد عورت لکھنا شروع کرو مدد کے لیے رسولوں کو بلا لو آدم علیہ السلام کو بلاؤ نور علیہ السلام کو بلاؤ ادریس علیہ السلام کو بلاؤ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو بلاؤ یعقوب و صحاق و یوسف کو بلاؤ اور موسا اور یوشا کو بلاؤ ہارون اور یاہیا اور زکریہ کو بلاؤ داؤد اور سلیمان کو بلاؤ عیسا اور یونس اور یاہیا کو بلاؤ اور نبیوں کے سردار کل کائنات کے سردار اولین کے سردار آخرین کے سردار رسولوں کا بھی نبی نبیوں کا بھی نبی کائنات کا نبی جس کے لیے اللہ تعالیٰ حبیب اللہ کا خطاب دے جس کو کعبہ کوسین کا مقام دے جس پر اپنا آپ آشکارا کر کے اس سے ہم کلام ہو جس کے علم کی وہ انتہا ہے کہ پوری کائنات کو جو علم ملا ہے وہ ایک ذرے کی طرح ہے جو آپ کے میرے نبی کو علم ملا ہے وہ ایک صحرا کی طرح ہے جس کی ذات کو اللہ کے سوا کوئی جان نہ سکا جس کی حیثیت کو اللہ کے سوا کوئی پہچان نہ سکا اس کو بھی کہو یا رسول اللہ آپ بھی آ کے لکھیں وہ بھی لکھنے بیٹھیں ہم بھی لکھنے بیٹھیں آپ کے رب کا اعلان ہے البحر قبل فد مددا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تم عاجز آ جاؤ گے میرے رب تم اپنے رب کی تعریف نہیں کر سکو گے اللہ کی تعریف کون کرے اور ہم سب تو مخلوق ہیں مخلوق کی ابتدا ہے اور انتہا ہے اور اللہ وہ ذات ہے جو ابتدا سے پاک ہے جو انتہا سے پاک ہے تو کون تعریف کرے میرے بھائیوں یہ اللہ جو بے مثال یہ اللہ جو طاقت میں قدرت میں حیبت میں کبریائی میں جلال میں جبروت میں ملکوت میں عظمتوں میں شہنشاہی میں بے مثل ہے بے مثال ہے اس اللہ وہ اللہ میں اب کہاں سے اور الفاظ لاؤں کہاں سے الفاظ لاؤں میرے پاس کل اٹھائیس حرف ہیں انتیس حرف ہیں ان کو جوڑ کے میں لفظ بناتا ہوں لفظوں کو جوڑ کے جملے بناتا ہوں اٹھائیس انتیس حروف کو جوڑ کر جملے لفظ بنا کر میں کیا کائنات کے تمام ادیب کٹھے ہو جائیں اللہ کی کون تعریف کرے کیسے تعریف کرے ہو نہیں سکتی اس لیے جس نے اس دھرتی میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ ہمارا نبی ہے انہوں نے آخر میں کہا اللہ علیک اے میرے مولا میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں کیا اور آپ کیا ہما کیا شما کیا لہذا اور میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا تھا اتنے بڑے اللہ سے آج کا مسلمان بغاوت کر چکا ہے اتنے بڑے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو پارا پارا کر رہا ہے صرف لاہور کے سائن بورڈ دیکھ لو تو پتا چلے گا کہ اس رب کی اس رب کی شریعت کو کیسے پارا پارا کیا جا رہا ہے یہ بورڈ لگانے والے کوئی گورے تو نہیں آئے کوئی عیسائی تو نہیں آئے کوئی یہودی تو نہیں آئے کوئی دہریے تو نہیں آئے یہ وہ ہیں جنہیں مسلمان ماؤں نے جنا ہے جن کا نام مسلمان باپ نے رکھا اس کا نام اسلامی رکھا اس نے کلمے کا بول پڑھا پر توتے کی طرح اس نے رسالت کا اقرار کیا پر بے جان مورتی کی طرح نہ اسے پتا ہے اللہ کون ہے نہ اسے پتا ہے اللہ کا رسول کون ہے جاؤ لاہور کی گلیوں میں پھر کر دیکھو کہ کیا اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے کیا اسی کا نام محمد الرسول اللہ ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو میرا دکھڑا ہے میرا درد ہے پوری امت کا درد ہے کہ اس اللہ کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم انہی سے بغاوت کر کے چل رہے ہیں اس رب سے ٹکر لے رہے ہیں جو رازق جو مالک جو خالق جو پانی کو کڑوا کر دے تو میٹھا نہ ہو سکے جو پانی کو دھسا دے تو قطرہ نہ آ سکے کل ار تم انسبہ ما حکم اور میرے بندو مجھے بتاؤ تو صحیح میں پانی ختم کر دوں تو آئے گا کہاں سے ہے من یرزقکم من السماوات والارض کون ہے تمہیں زمین آسمان میں روٹی دینے والا ارے رازق کے منکر ہو گئے ارے خالق کو دولتیاں مارنے لگے ارے اپنے رب کے سامنے اکڑنے لگے ارے اس اللہ کے باغی ہو گئے جس نے نطفے پہ تجلی ڈال کر آلہ کا بنایا آلہ کا پہ تجلی کا ظہور فرما کر اسے مدغا بنایا مدغا پہ تجلی ڈال کر اسے اظام بنایا اظام پہ تجلی ڈال کر گوشت چڑھایا گوشت پہ تجلیوں کو ڈال کر کھال کو چڑھایا کھال پہ تجلی ڈال کر روح کو پیدا فرمایا رشائی تو کافی غشائن ماں کے پیٹ میں پردوں میں چھپایا اور لہول تو وجہ کا وہ رہا لے اللہ بدر کرا الطعام تیرا تیرا جہان ماں کے پیٹ کے جہان سے جدا کر دیا تاکہ اندر کی غلازت اور اندر کے پیشاب پخانے سے تجھے تکلیف نہ ہو اور جال تو لک متکن ان یمین کا و متکن ان شمال کا دائیں بائیں جگر اور دلی کے تکیے بنا کر تجھے ماں کے پیٹ میں کھیلنا سکھایا حرکت سکھائی دوڑنا سکھایا کودنا سکھایا ارے میرے بندے علی ذلک احد غیری مجھے بتا کوئی ہے میرے سوا جو تجھے ماں کے پیٹ میں کھیلنا سکھائے تجھے ماں کے پیٹ میں بلکھانا سکھائے دوڑنا سکھائے بیٹھنا سکھائے غذا کو پہنچائے کون ہے کون ہے کون ہے تیرے رب کے سوا تو یہی ایک ملا تھا بغاوت کرنے کے لیے اسی سے ٹکرانا تھا انتمت مدت اشور تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا تم مت سب یسرا میں نے راستے کو آسان کیا اور الملک میں نے فرشتے کو بھیجا فخر جا کالا ریشت جناخی اس نے پروں کو پھیلایا تجھے باہر لے کر آیا لال کا سن تختہ تیرے دانت نہیں کے کاٹ سکے ولا لک کا ید ان تپتش تیرے ہاتھ نہیں کے پکڑ سکے ولا لک کا رجل ان تمشی تیرے پاؤں نہیں کے چل سکے تیری بے بسی کے عالم میں نہ تو دیکھ سکے نہ سن سکے نہ بول سکے نہ کاٹ سکے نہ پکڑ سکے نہ چل سکے میں نے ماں کی گود میں تیرے لیے ایسا غذا کا نظام چلایا کہ ادر تو لکھ ارقین یم بیان لکھا لبنن خالصہ میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے جو تجھے گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے چلے گئے یقدر والا ادالی کا احدن غیر کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تیرے لیے سب کچھ کر کے دکھا دیتا پھر تیری پرورش کون کرتا کون تیرے لیے جاگتا کون تیرے لیے روتا کون تیرے لیے تڑپتا کون تیرے پخانے دھوتا کون تیرے پیشاب دھوتا کون تیرے کپڑے بدلتا کون گیلی جگہ پہ لیٹ کر تمہیں خوش جگہ پہ سلا تھا کون تیرے لیے مارا مارا ہسپتالوں کے چکر کاٹتا کون کسی کے لیے جاگتا ہے کون کسی کے لیے روتا ہے تو میں نے اگلا کام کیا جاؤ صدر اب واحق میں نے تیری ماں اور تیرے باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کر دیا لا یا حتہ تشبہ ولا یا نام ہتھا درخواست تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں تو روتا ہے وہ روتے ہیں تو ہنستا ہے وہ ہنستے ہیں تو تڑپتا ہے وہ تڑپتے ہیں تو آرام کرتا ہے وہ آرام کرتے ہیں تو بیمار ہوتا ہے وہ تجھ سے پہلے بیمار ہوتے ہیں تو ہائے کرتا ہے وہ چیخ مارتے ہیں تو سکتا ہے وہ شور مچاتے ہیں یہ سارا نظام اس لیے تھا کہ تیری پرورش ہو اگر میں یہ محبت دل میں نہ ڈالتا تو کوئی تیرے لیے نہ جاگتا یہ آپ دیکھتے نہیں پرایا بچہ روئے تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے بچے تو بچہ ہے دونوں ہی تو بچے ہیں یہ فرق کیوں ہے اپنے کے رونے پہ دل تڑپا پرائے کے رونے پہ سر پھٹا کیا آ جاتے ہیں نیند خراب کرنے کے لیے اپنا روئے تو ہے میرا لال کیا ہوا ہے میرے بچے کو کیا ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے اللہ اس بندے کو پروان چڑھا رہا پھر ہم میں ہم میں طاقت بھرنا شروع کی ہم میں قوت بھرنا شروع کی اور پھر فلما ترا رہا تھا ہم میں جوانی کی لہریں آئیں وشتد آدو بازو مضبوط ہو گئے وشتد ازرک چھاتی بھی مضبوط ہو گئی جوانی کی لہریں دوڑی ترارا رارا لہرانا بل کھانا جب جوانی لہرانے لگی اور بل کھانے لگی تو اب میرا مطالبہ آیا میرے بندے وہ دن یاد رکھ جب تو نطفہ تھا تو علقہ تھا تو مدغہ تھا تو عظام تھا تو لحم تھا تو کھال تھا تو روح تھا تو جسم تھا تو باہر آیا تجھے دودھ پلوایا تجھے غذائیں کھلوائیں چاند کو چمکایا سورج کو چمکایا کھیتوں کو لہلہایا پھلوں کو تیرے لیے اگایا رنگ بھرے ذائقے بھرے خوشبو بھری بھو بھری لاکھوں جانوروں کو تیرے لیے ذبح کروایا تھنوں سے دودھ نکالا پھولوں میں مہک کو رکھا اور روزانہ تیرے لیے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کروا کے تیرے لیے غذا کا نظام چلایا اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی جوانی کو میرے محبوب کے طریقے میں ڈھال دے لیکن تو نے کیا بارستانی بل معاشی یا اب سو ارے برے انسان تو میری دی ہوئی جوانی سے مجھے للکارنے لگا مجھے للکارنے لگا میں نے پاؤں دیے تھے مسجد چلنے کو تو رقص گاہوں کو چلا میں نے آنکھیں دی تھی نظر جھکا کے اپنی راہ چلنے کو تو نے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا میں نے کان دیے تھے قرآن سننے کو اپنی ضرورت کی بات سننے کو تو نے شیطانی گانوں پہ اپنے اپنے کانوں کو لگایا میں نے زبان دی تھی سچ بولنے کو تو نے جھوٹ پہ لگایا میں نے ہاتھ عدل کو دیا تو نے ظلم کیا میں نے وجود اطاعت کو دیا تو نے گناہوں سے گندا کر دیا اس سب کے باوجود کہ تیری جوانی داغدار ہو گئی تیری آنکھیں گندی تیرے کان گندے تیرا وجود گندا میں کا ان سال تنی تو ان سخر تنی تو لکھ اس سب کے باوجود کہ تو میرا فرمان ہے جب تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں میں کہتا ہوں بھر دو جھولی میرا ہی تو بندہ ہے یہ نہیں مانتا تو ہم تو تعلق نہ توڑیں یہ نہیں نبھاتا تو ہم تو نبھائیں گے اور جب کبھی تجھے توبہ کا خیال آ جاتا ہے اور تو توبہ کرتا ہے نہ میں جوانی دیکھتا ہوں نہ بڑھاپا دیکھتا ہوں جب تو میری طرف اٹھ کے آتا ہے تو میں تیرے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں باہیں پھیلا دیتا ہوں ماں کی طرح اپنی آغوش کو کشادہ کر دیتا ہوں سینے سے لگا لیتا ہوں باہوں میں سمیٹ لیتا ہوں تجھے ماں کیا پیار کرے گی جو میں تجھے پیار کرتا ہوں جب تو شکستہ دل ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ ٹوٹی ہمت کے ساتھ بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ اور ندامت کے کیفیت کے ساتھ جب تو میرے گھر کی طرف آتا ہے کہ چلو بھائی بس کریں اب توبہ کریں لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو چلو اب رب کی طرف چلیں اپنے من کو کب تک راضی کریں گے یہ ظالم تو راضی ہو کے دیتا ہی نہیں اور جب تم آتے ہو مسجد کو چلتے ہو بوجھل قدموں کے ساتھ تڑپتے ہوئے تو میں کیا کرتا ہوں تلقے تو ہو من بعید میں آگے آ جاتا ہوں اپنے تخت سے اتر آتا ہوں باہیں پھیلا دیتا ہوں آ جا میرا بندہ میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا آ جا آ جا جیسے ماں کہتی آ جا میرا لال تو بچہ کمزور ہو کر بھی بھاگتا ہے وہ جتنا کھڑاتا ہے ماں کو اتنا پیارا لگتا ہے جب یہ ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ جب یہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو میرے بھائیو اللہ کہتا ہے میں بھی ایسے ہی آگے آ جاتا ہوں اور اس کے لیے باہیں پھیلا دیتا آجا آجا میری گود تیرے لیے خالی ہے میری محبتیں تیرے لیے موجود ہیں میری شفقتیں تیرے لیے موجود ہیں ماں باپ تو آک کر دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں میری جتنی مرضی نافرمانی کر دے نہ میں آک کروں گا نہ نکالوں گا بلکہ میں انتظار کروں گا میں دھاگا نہیں توڑوں گا میں اسے ہر حال میں باقی رکھوں گا اور اس وقت تک میرا در کھلا رہے گا جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا تیری زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا جب تک تیرے سانس میں سانس ہے میں بیٹھا تیرا انتظار کرتا رہوں گا دیکھو کب آئے دیکھو کب آئے کبھی تو آئے گا جب آئے گا اپنے رب کا در کھلا پائے گا میرے بھائیوں میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا توبہ کرو اللہ کی طرف لوٹو آج اللہ ناراض ہے آج اللہ ناراض ہے اس کی ناراضگی کے لیے لاؤڈ سپیکر کا اعلان نہیں ہوگا وہ اپنی نشانیوں سے بتائے گا میں ناراض ہوں ماں باپ کو منانا مشکل ہوتا ہے ماؤں کو منانا مشکل ہوتا ہے وہ معاف نہیں کرتی جلدی سے اللہ وہ ذات ہے کہ پچاس سال کے گناہ نہیں پچاس ہزار برس کے گناہ لے کر آ جاؤ اور اسے کہہ دو یا اللہ میں آ گیا معاف کر دے تو اللہ اللہ اللہ اللہ تو اللہ ہی ہے وہ وہ یہ بھی نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے وہ پچاس سو سال ہو یا پانچ سو سال ہو یا پچاس ہزار سال ہو گناہوں سے زندگی آلودہ ہو ڈھیر لگ چکے ہوں زمین پر اور بڑھتے بڑھتے ہمالیہ پر اور بڑھتے بڑھتے سورج چاند کو بھر دیں آسمان کی چھت تک میرے آپ کے گناہ لگ جائیں پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ کہتا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا لا ابالی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں میرے عزیز ہو میرے بھائی ہو مجھے یہ تو خوشی ہے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا نرسری پچانوے فیصد نوجوان نظر آ رہے ہیں تو یہ موقع ہے توبہ کرنے کا شیطان کی محنت عروج پر ہے وہ ایک پوری نسل کو اسلام سے نکال کر بے حیائی کی راہوں پہ لے جانے میں سرگرداں ہے وہ ہماری بیٹی کو بازار کی رونق بنانا چاہتا ہے وہ ہماری بچیوں کو سٹیج پہ نچانا چاہتا ہے جن نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن ہونے تھے ان کو گڈار پکڑانا چاہتا ہے جو قدم مسجد کو چلنے تھے ان کو رقص گاہوں کی طرف چلانا چاہتا ہے جو ہاتھ عدل کے لیے تھے انہیں ظلم پہ لانا چاہتا ہے جو پاک دامنی تھی اسے غلازت میں بدلنا چاہتا ہے میرے بھائیوں اس کے چکر میں نہ آنا اے تمہارا دشمن میرا دشمن کائنات کا دشمن ہے اس سے بچو بچو بچو اس کا مارا ہوا جائے گا جہنم میں اور کافر کا مارا ہوا جائے گا جنت میں اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو بھائیو اپنے اللہ کو منا لو قوموں کے عروج و زوال ان کی طاقت پر نہیں تھے ان کے زوف پر نہیں تھے دنیا میں جب بھی کسی قوم کو اللہ نے پکڑا ہے تو اپنے عروج کی چوٹیوں پر تھے فرعون جب ہلاک ہوا تو وہ کمزور نہیں تھا قوم عاد پر جب ہوا چلی تو وہ مسکین اور آجز نہیں تھے قوم سالے کی بستیوں پر جب فرشتوں نے چیخ ماری تو وہ مقروض نہیں تھے لوت علیہ السلام کی بستیوں کو جب فرشتوں نے الٹا کے مارا تو وہ کمزور نہیں تھے شیب علیہ السلام کی قوم پر جب آگ برسی تو وہ فقیر نہیں تھے قوم سبا کے باغات ان کے مالکان سمیت سمندر کی موجوں میں غرق ہوئے تو وقت کو کمزور نہیں تھے بنی اسرائیل بندر اور خنزیر بنائے گئے تو وہ کمزور نہیں تھے ہر قوم جب اللہ نے پکڑا ہے عروج پر تھی طاقت پر تھی اور وہ ان کے نعرے تھے من اشد منا قوم آد کا نعرہ سنو من اشد منا کوئی ہے ہم سے طاقتور قوم نوح کا نعرہ سنو فاتینہ بما تعدنا ان کنت من الصادقین لیا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے لیا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے قوم لوت کا نارا سن لولا لارا جمنا وما انت بے عزیز اے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو مار مار مار کے ہم تمہیں پتھروں سے تباہ کر دیتے تمہیں ختم کر دیتے یہ قومیں ہیں جو بول رہی ہیں اپنی ٹون میں اپنی طاقت میں کہاں ہے رب کہاں ہے طاقت لاؤ لاؤ لاؤ نہ کوئی ہم سے طاقتور نہ کوئی ہم سے شاہزور ہم ہی شاہزور ہیں اور جب اللہ کے عذاب کے دروازے کھلے تو پھر پتا چلا کہ وہ بے زور تھے اور شاہزور اللہ تھا وہ مجبور تھے اور جابر اللہ تھا وہ مقہور تھے اور قاہر اللہ تھا وہ مملوک تھے اور مالک اللہ تھا وہ ضعیف تھے اور قوی اللہ تھا اللہ نے انہیں پکڑا اور انہیں جکڑا اور پانیوں سے مارا ہواؤں سے مارا فرشتوں کی چیخ سے مارا پتھروں کی بارش سے مارا بجلیوں کی کڑک سے مارا آگ کی بارش سے مارا زمین میں دھسا کے مارا کوئی قوم اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا کوئی قوم اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ ان کے وہ مقروض ہو گئے تھے کوئی قوم اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ وہ کمزور ہو گئے تھے وہ تھوڑے ہو گئے تھے ہر قوم اپنی پیک پر اللہ کی پکڑ میں آئی وہ نافرمانی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اللہ کی ایک حد ہے یہ ساری دنیا اس حد کے قریب آ چکی ہے اللہ کو آجز نہ سمجھو کمزور نہ سمجھو اگر رب رب ابراہیم ہے تو جس نے ابراہیم کے نمرود کو نمٹایا وہ آج کے نمرودوں کو بھی نمٹائے گا اگر اب رب موسا ہے تو جس نے مصر کے فرون کو نمٹایا وہ آج کے فرونوں کو نمٹائے گا اگر وہ رب رب شعیب ہے تو جس نے قوم شعیب کے بدیانت تاجروں کو آگ سے جلایا وہ آج کے بدیانتوں کو بھی جلا کے دکھائے گا اگر اب رب ہود ہے تو جس تو جس نے قوم ہود کو ہواؤں سے اڑایا اس کی ہوائیں آج موجود ہیں اگر وہ رب رب سالے ہے تو اس کے فرشتوں کی آواز آج بھی موجود ہے وہ آواز سے کلیجے چیر کے رکھ دے وہ زمین میں دھنسا کے رکھ دے اگر وہ رب موسا ہے تو جس رب نے موسا علیہ السلام کے دور کے قارون کو زمین میں دھنسایا وہ آج کے قارونوں کو دھنسائے گا زمین ان کے لیے بےتاب ہے بجلیاں ان کے لیے بے قرار ہیں فرشتے ان کے لیے لپک رہے ہیں ہوائیں ان کے لیے منتظر ہیں جب یہ قوم اس حد کو چھوئے گی جس حد پر جا کر پھر برقی رو دوڑ جاتی ہے جس حد پر جا کر برقی رو دوڑ جاتی ہے پھر اللہ کے عذاب کے شراروں سے یہ کائنات گونجے گی اور آپ فرمانوں کو کسی کو ڈوبتا دیکھو گے کسی کو جلتا دیکھو گے کسی کو دھنستا دیکھو گے کسی کو بندر اور خنزیر میں تبدیل ہوتا دیکھو گے کسی کو فرشتوں کی چیخ سے مرتا دیکھو گے اللہ نہ عاجز اللہ نہ کمزور اللہ نہ ضعیف اپنی طاقت میں قدرت میں کامل ذات ہے میرے بھائیوں اس اللہ کے دربار میں توبہ کرو میں ہاتھ جوڑتا ہوں تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں کوئی فلسفہ نہیں یہ مسلمانوں سے توبہ کرانے کی محنت ہے کہ یہ موضوع جلسے ہو رہے جلوس نکل رہے اور بھائی ان جلسے جلوسوں سے کیا ہوگا جب چاروں طرف ایسی بے حیا تصویروں کے پوسٹر لگے ہوئے ہوں کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی وہ حیا وہ غیرت وہ عفت وہ تقدس کہاں چلے گئے انہیں سانپ سونگ گیا یا یہ نشے میں ڈوب گئے یا ان کی عقلیں معاف ہو گئیں یا ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے یا ان کے دلوں پہ پردے آ گئے کیا ہو گیا اگر حال یہی ہے جو ہے تو اللہ کے فیصلے جلوسوں سے نہیں بدلتے توبہ توبہ توبہ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے گا ہمیں اللہ چاہیے اللہ اگر اللہ راضی ہے تمہاری زندگی کا ہر کام پورا ہے اگر اللہ ناراض ہے تو ہم برباد ہیں ہم ہلاک ہیں میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کرو اس دنیا کی چار روزہ زندگی کے پیچھے اپنے اللہ سے ٹکر نہ لو اپنے اللہ کے نہ بنو اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما تلی فی سلمت لي فيما اريد کفی فيما تورید و لم تسلم لي فی اريد اتعبتك فيما تريد کفی تورید ولا يكون الا ما اريد اے میرے بندے دنیا میں میری مان جا میں تیری ساری مان جاؤں گا سودا ہو رہا ہے اے میرے بندے ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو یوں کر جو میں کہوں کرتا چلا جا جو میں کہوں کرتا چلا جا پھر کیا ہوگا پھر جو تو کہے گا وہ میں کرتا چلا جاؤں گا ہم زندگی کے پجاری نہیں ملک مال عزت آبرو کے پجاری نہیں ہیں ہم تو اللہ کے پجاری ہیں فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی دو بچیاں فرعون کو پتا چلا اس نے پکڑوایا آگ جلائی اوپر کڑا رکھا اس میں تیل کھولایا جب وہ کڑ کڑ کر کڑ کڑانے لگا تو فرون بولا بول مجھے رب مانے گی تو زندگی مبارک ملک و مال مبارک بیٹیاں مبارک موسا کے رب کو رب مانے گی تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا ایک بات چن لے ایک بات چن لے ہم نہ اولاد کے غلام نہ ذات کے غلام نہ جان کے غلام نہ ملک مال اور بادشاہوں کے غلام ہم تو غلام اللہ ہیں ہم تو اللہ کے غلام ہیں وہ باندھی بولی فرعون یہ میری دو ہیں اگر اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی تو یہی تو کرے گا جلائے گا جلا دے جلا دے موت ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے موت ہمارے لیے فنا کا پیغام نہیں موت ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے فرعون نے بڑی بیٹی کو پکڑوایا وہ تو اما اما پکاری اسے تو نظر آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معصوم گود کی بچی کو تو کچھ خبر نہیں کہ آگے کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے انہوں نے اس کو پکڑا اور اسے گھسیٹا انہوں نے کہا اما اما کا کلیجا تو پارا پارا ہو گیا پر اللہ کے اتاد کا کا دامن اس سے نہ چھوٹا وہ خاموش ہو گئی وہ صبر کا پہاڑ بن گئی ہمالیہ بھی جہاں ہوتا تو پارا پارا ہو جاتا وہ کیا ایمان والی عورت ہے جب یہ قیامت کے دن آئے گی تو آج کی عورتوں کو جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کی یہ عورتیں جواب کیسے دیں گی یہ کیسے اپنی جان بچائیں گی یہ کیسے اپنے آپ کو چھڑائیں گی ہم کیا کرتی ماحول ہی ایسا تھا ہم کیا کرتی فضا ہی ایسی تھی ادھر دیکھو فرون کے دربار سے سنگین فضا تو پاکستان کی نہیں ہے فرون کے دربار سے تو لاہور کا ماحول برا نہیں ہے وہ اس دربار میں کہہ رہی ہے چپ بیٹی کو جلنے کے لیے تیار دیکھنا چاہتی ہے انہیں پکڑا انہیں کہا اما وہ خاموش وہ پکارا وہ خاموش اور ان ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سر کو ڈبویا تیل میں تیل میں آپ نے دیکھا نہیں کیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں اور کیسے بیسن اس کے ساتھ تیل کیا کرتا ہے وہی کچھ تیل نے اس بچی کے ساتھ کر دیا اور وہ ماں کے سامنے جل گئی ماں کا کلیجہ پارا پارا ہو گیا کوئی پتھر تو نہیں تھا ایمان کوئی پتھر تو نہیں بنا دیتا ایمان زندگی اور نہیں بتاتا ہے اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں ٹپکا لیکن اندر میں آپ شاریں کھل گئیں اللہ نے اندر کو دیکھا اس کو اپنی بندی پہ رحم آیا اس نے اپنی بندی کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ کہہ رہی اماں تجھے مبارک ہو بس تھوڑی دیر اور ہے ہم کٹھے ہو جائیں گے ابھی کٹھے ہو جائیں گے پھر چھوٹی بچی کو پکڑا اس معصوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری ٹانگیں کیوں کھینچی جا رہی مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے پرائے بچے پر تو ویسے ہی پیار آتا ہے معصوم بچہ تو ویسے ہی محبت لے لیتا ہے جس ماں کے سامنے اس کا جگر گوشا دودھ پیتا بچہ جس کی آنکھوں کے سامنے تیل میں جلنے کو جا رہا ہو اور ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہو یہ ماں جب قیامت کے دن آئے گی تو آج کی عورتیں کہاں چھپیں گی اس ماں سے ان بیٹیوں سے کہاں چھپیں گی اس معصوم پھول کو انہوں نے پھینکا وہ تو بیچاری آہ بھی نہ کر سکی آہ بھی نہ کر سکی اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرون میری ایک خواہش ہے پوری کر دو کہنے لگا کیا جب مجھے جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو کٹھا دفن کرنا کہنے کا تمہاری خواہش پوری گئی کود گئی جل گئی تینوں جل گئی ہڈیوں کو اٹھا کے دفن کر دیا گیا علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا نبی معراج پہ بیت المقدس پہنچا بیت المقدس سے آسمان کو چلا جب آپ اوپر چلے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندھی تھی اس کی دو بچیاں تھیں وہ ایسے اللہ پہ قربان ہوئی تھی جس زمین میں ماں بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں اس دن سے آج تک یہ خوشبو وہاں سے اٹھ رہی ہے اللہ اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے یاری لگا لو سارے دکھ درد چن دے گا یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جنہیں زبان کا چسکا آنکھوں کا چسکا کانوں کا چسکا اور شہوت کا چسکا اس کے سوائے نے کچھ پتا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں یہ ہلاکت کے راستے ہیں یہ ناکامی کے راستے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اللہ آپ کو بلا رہا ہے ففر رو اللہ ففر رو اے اللہ ففر رو اے اللہ میرے بندو میری بندیوں آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف جو باہیں پھیلائے در کھولے انتظار میں ہے تو میرے بھائیوں میں آپ سب کی منت کرتا ہوں اکثر نوجوان بیٹھے ہو اللہ کے واسطے آج اللہ سے دوستی کر کے اٹھو صاحب کا زندگی سے توبہ کر کے اٹھو کب تلک اپنی منواؤ گئے اللہ کہہ رہا میرا بندہ تھوڑی میری مان لے ہمیشہ کی تیری مان لوں گا تجھے دیکھنے کے بڑے شوق ہیں میں تجھے ایسی بیویاں دوں گا کہ ستر سال بھی اسے دیکھتا رہے گا تو تیرے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا ہے ہے تمہیں حسن و جمال کے بڑے شوق ہیں اب تو مرد بھی مجھے پتا چلا مردوں کے بھی بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں سبحان اللہ جب کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر عورتوں والے کام کریں گے اب چوڑیاں بھی پہن لو اور وہ کوکے بھی ناکوں میں لگا لو اور لڑکوں نے لگائے تو بندے کانوں میں اور خالی چوڑیاں رہ گئی ہیں میرے بھائیو ہر ایک انسان حسن پرست ہے مرد ہو یا عورت ہو لیکن یہ حسن ڈھل جاتا ہے یہ جوانی ڈھل جاتی ہے یہ بڑھاپا کھا جاتا ہے بیماریاں کھا جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دفعہ میری مان کے آ جا تعارف فی نظرت النعیم تیرے چہرے پر اپنے نور میں سے تجلی ڈال دوں گا کیا مطلب کہ میں اپنے نور سے تیرا میک اپ کروں گا اپنے نور سے تو اللہ کے نور سے جس لڑکی کا میک اپ ہو گیا اللہ کے نور سے جس جوان کے چہرے کا میک اپ ہو گیا اسے چالیس سال نہیں اسے چار ہزار سال بھی دیکھتے رہو تو اللہ کی قسم دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا تمہیں کھانے پینے کے شوق شرابوں کی محفلیں جمائیں کاک ٹیل پارٹیاں ہو رہی ارے ادھر تو آ میں نے تیرے لیے پارٹی تیار کر کے رکھی ہے دیکھ تو صحیح دیکھ تو صحیح کہاں فی جنت عالیہ لا تسم فیہا لاغیہ لاغیا عین جاریہ فیہا سرر مرفوع و اقواب ام و نمار کو مصطوفا و ذرا بی مبطوفا و قاسم ممعین لا یصدعون سدعن انہا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المقنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے جو مغرب کے پیچھے چلے گا وہ ڈوبنے کو چلے گا جو مشرق کو چلے گا وہ ابھرنے کو چلے گا ہمارا نبی مڈل ایسٹ میں آیا مشرق وسطی میں آیا مشرق کے درمیان میں آیا ہے ہمارا نبی اللہ نے اس کو مشرق کے درمیان بھیجا اور اس کے وسط میں بھیجا مغرب کی تہذیب اندھیرا ہے تاریخی ہے وہ وہی کے بغیر زندگی ہے وہ غلط علم والی زندگی ہے اس کے پیچھے نہ چلو اللہ کے واسطے فاطمہ کی بیٹیاں بنو ابو بکر کے بیٹے بنو عائشہ کی بیٹیاں بنو خالد کے بیٹے بنو محبوب کے غلام بنو کن کی غلامی میں جا رہے ہو جن کو اللہ کا قرآن انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے جن کو اللہ کا قرآن کہتے اللہ کل انعام بل و سبیلا یہ جانور ہیں تم انسان ہو کر ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو میرے بھائیوں اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کی طرف آؤ آؤ آؤ اللہ کا سودا ہے سودا ہے کھانے کے شوق ہم ہم کھلائیں گے کیسے کھلائیں پکے ہوئے پھل بھنے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پرندوں کی ڈارے ایک ایک پرندے کے ستر ستر ہزار پر ہوں گے وہ وہ سبحان اللہ پرندوں میں لڑائی ہو رہی کیا لڑائی ہو رہی ایک کہے گا مجھے کھاؤ دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ ایک کہے گا مجھے کھاؤ دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ ادھر مرغی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ آگے آگے بھاگتی ہیں ہم پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں کوئی مہمان ہے اب تو یہ برائلر مرغیوں نے سارے ذائقے برباد کر دیے وہ دیسی مرغیاں عام چلنے والی ہیں وہ کوئی مہمان ہمارا تھا تو ہمارے والد سے جا بھائی ککڑ کو وہ اب ککڑ آگے آگے نوکر پیچھے پیچھے سارے گاؤں میں گشت ہو رہا اور یہ دون اپ دون پھر جناب میاں جی کو ڈھونڈا جا رہا وہ کا کا کا کرتی پھر رہی پھر بشاری زبا ہو ہی گئی آخر وہ چڑھائی گئی پکائی گئی کھائی گئی پیشاب پخانا بن کے ختم ہو گئی یہ جنت کے پرندے بھی عجیب ہیں آپس میں لڑائی کر رہے ایک کہتا مجھے کھاؤ وہ کہتا مجھے کھاؤ وہ کہتا مجھے کھاؤ وہ کہتا اس کو نہ کھاؤ مجھے کھاؤ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ موت کوئی نہیں پھر زندہ ہو جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے مجھے کھاؤ وہ کہتا مجھے کھاؤ تو اب وہ تماشا ہی لگا ہوا ہے مچھلیاں سر نکال کے کہہ رہی یا ولی الرحمان اے اللہ کے ولی اے اللہ کی ولی مجھے کھاؤ گے مجھے کھاؤ گے وہ کہے گا کھاؤں گا وہ کہے گی کھاؤں گی وہ پوچھے گی کیسے کھانا چاہتے ہو بھنا ہوا کہ پکا ہوا کیسا کھاؤ گے وہ کہے گا دونوں ہی کھلا دو تو ایک کندھا ہلائے گی تو کباب نکلیں گے دوسرا کندھا ہلائے گی تو پکا ہوا نکلے گا اہلا من العسل اطیب ریحن من المسک مشک سے زیادہ خوشبودار شہد سے زیادہ لذیذ مزیدار کھائے تو پخانہ نہیں پیے تو پیشاب نہیں کہیں رحیق کہیں سلسبیل کہیں تسنیم کہیں پلانے پر کہیں خود پی رہے کہیں فرش سے پلا رہے کہیں اللہ پلا رہا ہو کہ چھوڑ دو حرام چھوڑ دو شراب حرام دودھ اگر حرام کا تو بھی شراب ہی بن گیا شراب تو ہے حرام اور اگر دودھ چوری کر تو وہ بھی حرام ہو گیا تو کہا حرام نہ کرنا میں تیار بیٹھا ہوں محفل سجا کر تیرے آنے کی دیر ہے تخت پس چکے ہیں قالین لگ چکے ہیں تک تکیے سجائے جا چکے ہیں جام دھرے جا چکے ہیں سرائیاں بھری جا چکی ہیں غلمان کمر کس کے تیار کھڑے ہیں پھل پک چکے ہیں خوشے بھر چکے ہیں نہروں کا پانی اچھل کے باہر نکل رہا ہے اور جنت روزانہ مجھ سے کہہ رہے اللہ تابت اسماری و تردت انہاری وشت تو الا اولیائی میرے مولا میرا پانی باہر نکل رہا میرے پھل پک رہے جلدی بھیجنا جنت والوں کو میری مان کے آجا میری مان کے آجا کہیں تو خود پیے گا کہیں فرشتے پلائیں گے کہیں میں خود تجھے پلاؤں گا ہائے اپنے کانوں کو بند کر لے حرام موسیقی سے میں تجھے اپنے اپنا گیت سناؤں گا داؤد کی زبان میں سناؤں گا بوروں کی زبان میں سناؤں گا داود کی شیریں زبان میں سناؤں گا اور اپنے حبیب اللہ کو ممبر پہ بٹھا کے اس سے سنواؤں گا پھر سب سے اعلیٰ برتر افضل میں اپنے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرا کے تمہیں اپنا کلام خود سناؤں گا تھوڑی دیر کے لیے کانوں کو بند کر لو تھوڑی دیر کے لیے یہاں کی موسیقی سے کانوں میں ڈانٹ دے لو جہاں موسیقی آئے گی زنا آئے گا جہاں زنا آئے گا امتوں کے لیے بربادی کے فیصلے لائے گا بچ جاؤ بچ جاؤ اللہ کے واسطے بچ جاؤ اگر سودا بیگار کا ہوتا تو بھی ہم پہ فرض تھا اللہ کی مان کے چلیں سودا بیگار نہیں اور اوپر قیمت لگ رہی ہے اپنی جوانی کو بے داغ بنا لے اللہ وہ جوانی دے گا کہ کروڑوں سال کے بعد بھی تیری جوانی کو زوال نہیں آئے گا ولکا ہم نہ درا نہ جسم کی رونق کو کہتے ہیں سرور روح کی رونق کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رہے ہیں لکھم نظرتن و سرورا تیرے جسم کو حسن بخشوں گا تیری روح کو سرور بخشوں گا یو اللہ نفیحہ مین اسورا من دہب تجھے سونے کے کنگن پہناؤں گا یل بسون سیابن خدرا تجھے ریشمی جوڑے پہناؤں گا متقین حال الارائک تجھے تختوں پہ بٹھاؤں گا وجن الجنت دان اوپر خوشوں کو پکا کر تیرے اوپر جھکا دوں گا تو اٹھ کے کھا تو بیٹھ کے کھا تو لیٹ کے کھا جو مرضی کھا جس شکل میں کھا نہ کھلانے والا تھکے گا نہ کھانے والا تھکے گا نہ پلانے والا تھکے گا نہ پینے والا تھکے گا نہ دینے والا تھکے گا نہ لینے والا تھکے گا ایک اور پھر مزے کی بات یہ ہے یا تو نوالا منہ میں ڈالو تو وہ گیا ہاتھوں سے گیا اب تو وہ ادھر جتنا مرضی ڈاکٹر شور مچائیں چباؤ چباؤ چباؤ تو غلط اندر گیا ایک ادھر سے ایک ادھر سے چکر کاٹا تیسرے چکر میں میدے میں لیکن جنت میں یہ مسئلہ نہیں گوٹی اٹھائی منہ میں ڈالی خیال آیا سال یہی کھاتا رہوں تو وہ گوٹی منہ میں ذائقے بدلتے رہے گی اور آپ ایک سال اسی کا نشہ لیتے رہو کھاتے کھاتے خیال آئے گا بھائی یہ تو مرغا ہوتا تو منہ میں مرغا ہی بن جائے گا پھر خیال یہ انار ہوتا انار اٹھانا نہیں پڑے گا یہی نوالا منہ میں انار بن جائے گا پھر خیال یہ تو امرود ہوتا وہ امرود بن جائے گا کسی گجرا والے کو نہاری کا خیال آ گیا تو وہ نہاری ہی بن جائے گا یہ سب نہاری کا یہ لاہور والے بھی کھاتے ہیں صبح انہوں نے لائے تو نے بڑے بڑے پائے میں نے کہا خدا کے بند سارا دن ہم بیٹھے رہتے تم کیا کھلانے لے آیا ہمیں تو کہ جو چاہے گا جو چاہے گا جو چاہے گا جسم کی طاقت ایسی زبردست کہ دس ہزار سال کھائے تو نہ کبھی تھکے اور روح کی طاقت ایسی زبردست کہ دس ہزار سال ایک نوالا نہ کھائے تو نہ بیماری نہ ذوق نہ بڑھاپا نہ موت سودا ہے اللہ سے اس اس سودے کو بیچنے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چابی لے کر آیا کا چابی میرے ہاتھ میں ہے میرے بغیر کھل نہیں سکتا چابی میرے ہاتھ میں ہے میرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا چابی میرے ہاتھ میں ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک میری امت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک میں دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں وہ کھل نہیں سکتا جب تک میں دستک نہ دوں وہ اندر سے تالا نہیں کھل سکتا اللہ کا جھنڈا اس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا ایک ہزار جنت کے غلام اس کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی اللہ کا اعلان ہوگا آ میرا حبیب تو افتتاح کر اس حبیب اللہ کے ذریعے سے افتتاح ہوگا جو اس کے طریقوں میں ڈھلے گا اللہ کا حبیب بنے گا جنت کا وارث بنے گا وہ محمد الرسول اللہ ہے وہ دو جہان کا کی عزت لے کر آیا کامیابیاں لے کر آیا بلندیاں لے کر آیا محمد الرسول اللہ بن کے آیا حبیب اللہ بن کے آیا تاہا بن کے آیا یاسین بن کے آیا ابو القاسم بن کے آیا فاتح اور خاتم بن کے آیا مبشر و نذیر بن کے آیا داعین اللہ بن کے آیا سراجم منیر بن کے آیا روف الرحیم بن کے آیا رحمت اللہ عالمین بن کے آیا لناس بشیر و نذیرہ بن کے آیا عرب و عجم کا نبی بن کے آیا پہلے اور پچھلوں کا اگلوں اور پچھلوں کا نبی بن کے آیا کالے اور گورے کا نبی بن کے آیا انسان و جنات کا نبی بن کے آیا عزتوں کی چابیاں لے کر آیا ذلتوں کے تالے لے کر آیا کامیابیوں کی چابیاں لے کر آیا ناکامیوں کے تالے لے کر آیا بلندیوں کی چابیاں لے کر آیا بستیوں کے تالے لے کر آیا محبتوں کی چابیاں لے کر آیا نفرتوں کے تالے لے کر آیا عروج کی چابیاں لے کر آیا سوال کے تالے لے کر آیا دنیا اور آخرت کی محبتوں کے برکتوں کے کی چابیاں لے کر آیا اور دنیا اور آخرت کی نہوستوں کے لیے تالا لے کر آیا نفرتوں کے تالے لگاتا گیا نہوستوں پہ تالے لگاتا گیا زوال پہ تالے لگاتا گیا ذلتوں پہ تالے لگاتا گیا اور جہنم پہ تالے لگاتا گیا جنت کو کھلواتا چلا گیا عزت کو کھلواتا چلا گیا بلندیوں کو کھلواتا چلا گیا محبتوں کو کھلواتا چلا گیا کامیابیوں کو کھلواتا چلا گیا برکتوں کو کھلواتا چلا گیا اور دنیا کی اور آخرت کی ہر ہر خیر کا وہ اللہ سے در کھرواتا چلا گیا اور دنیا اور آخرت کے ہر شر کا اللہ سے در بند کرواتا چلا گیا یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ یہ ہے محمد الرسول اللہ جو اولین کا نبی جو آخرین کا نبی جو محمد بن عبد اللہ ہے بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالك بن نزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن أدنان بن أد بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن كموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارف بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام ایسا نصب لے کر آیا کوئی ہے میدان میں جو ہمارے نبی جیسا نصب پیش کر دے جو ہمارے نبی جیسی موتیوں میں پروئی ہوئی لڑیاں پیش کر دے دس ہزار سال کے فاصلے میں کسی ایک جگہ بھی خلا نہیں ہے کہ یہاں ہمارے نبی کا باپ کون تھا یہاں ہمارے نبی کا باپ کون تھا یہاں ہمارے نبی کا باپ کون تھا وہ اعلی خاندان عرب میں آیا عرب میں اعلی خاندان مزر میں آیا مزر میں سب سے اعلی قریش میں آیا قریش میں سب سے اعلی بنو ہاشم میں آیا بنو ہاشم میں سب سے آیا عبداللہ کا لال بن کر آمنا کا جگر گوشہ بن کر آیا آپ نام نہیں دیکھتے ہو باپ کا نام عبداللہ اللہ اور ماں کا نام آمینا اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ میں نے تو ناموں میں غور کیا تو عجیب مطلب سمجھ میں آیا امن کی امن کی گود میں وجود بنا آمینا آمینا امن کے پیٹ میں وجود بنا عبداللہ عبداللہ ابدیت کے نطفے سے وجود بنا امن کی گود میں پروان چڑھا حلیمہ کے حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا وہ سردار نہ بنتا تو اور کیا بنتا اللہ نے نام بھی چن کے رکھوائے حلیمہ سارا حلم دودھ کے ذریعے اندر آمینہ سارے عالم کو امن بخشا عبداللہ اللہ کا ایسا بندہ بن کے دکھایا کہ جہان ایسی بندگی نہ پیش کر سکا ایسی زندگی نہ پیش کر سکا جیسے ہمارا حبیب ہمارا رسول ہمارا ہادی ہمارا رہبر ہمارا شافی ہمارا شافع جو ہمارے لیے زندگی لایا وہ رویا ہمارے لیے وہ تڑپا ہمارے لیے وہ مسلا ہمارے لیے وہ تو خود بخشا بخشایا جنت کی چابی ہاتھ میں اس کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں اس کی بیویاں امہات المؤمنین وہ بخشی بخشائیں بخشی بخشائیں وہ جنتی اس کے ساتھ جنت خدیجہ جنت سودا جنتی عائشہ جنتی صفیہ جنت ام سلم ام حبیبہ جویریہ اور زینب بنت خزیمہ زینب بنت جہش ماریا کبتیا یہ ساری کی ساری اور میمونہ یہ ایک ایک مسلمانوں کی ماں بنی مسلمانوں کی ماں بنی جنت کی بیوی بنی حضرت حفظہ دنیا کی بھی بیوی جنت کی بھی بیوی وہ تو بخشی بخشائی اولاد ہے تو حسن حسین جنت کے سردار بنا دیے گئے حسن کو جنت کی سرداری ملی حسین کو جنت کی سرداری ملی علی ہے تو اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ملا صحابہ ہیں تو کلن وعد اللہ الحسنہ کا اعزاز ملا کہ اے میرے نبی تیرے سب صحابہ کو جنت دوں گا تیرے سب صحابہ جنتی ہیں اچھا اب یہ نبی کیوں رو رہا ہے اب یہ کیوں رو رہا ہے یہ دو جہانوں کا سردار یہ اب کیوں رو رہا ہے انصار بخشے گئے مہاجر بخشے گئے اہل بیت جنت کے سردار بن گئے آل رسول جنت کے شہزادے بن گئے جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ بن گئی زینب کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا ام کلسوم کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا رقیہ کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا جو بیٹیاں نبی کے ہاتھوں چلی گئیں وہ جنت کے سوا اور کہاں جائیں وہ جنت کے سوا اور کہاں جائیں اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا وہ جنت کے سوا اور کہاں جائیں گے تو پھر اب رو کیوں رہے ہیں اب کیوں رو رہے ہیں یہ میرے آپ جیسے ظالموں کے لیے رو رہے ہیں اے میرے مولا میری امت کے نافرمانوں کو بھی معاف کر دے یہ تیئیس برس کا رونا اور آخر وقت تک کا رونا تھا اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر میری امت کے فصل کو بھی معاف کر ایک ایک کے لیے آپ روئے ہیں اور تڑپے ہیں اور آپ نے بدعا نہیں دی بدعا نہیں دی میں تو حیران ہوں ایسے شفیق مہربان نبی کی زندگی کو چھوڑ کر بھائیو کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو کوئی تو ہمیں بھی سمجھاؤ کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو یہ کس لیے ہو رہا ہے کیا اللہ کے نبی کا سامنا نہیں ہونا جب حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پہ آئے گا تو کیا جواب دو گے کہ اولاد کو کھلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہاں سے جواب بن پڑے گا ہے اگر اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے تو یہ زندگی چھوڑو اگر کہیں اور مرنا ہے کہیں اور حشر ہے تو پھر جو مرضی کرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ مقدس زندگی کے سانچے میں مرد عورت ڈھلتے چلے جائیں یہ ہماری محنت ہے یہ ہمارا پیغام ہے ہم کوئی آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آئے ایک گھنٹہ دس منٹ ہو گئے میں نے صرف اللہ اس کے رسول کی بات کی ہے میں نے اور کوئی بات نہیں کی یہی میری صدا ہے یہی سب تبلیغ والوں کی صدا ہے کہ بھائیوں بہنوں اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اور اس سے جڑنے کے لیے نہ نصب چاہیے نہ حسب چاہیے نہ شکل چاہیے نہ خاندان چاہیے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سیکھ لو بس اللہ کے بن گئے ابو لہب قریشی بھی ہے عرب بھی ہے ہاشمی بھی ہے ہاشمی قریشی سید قرآن بولا تب بچ یدا ابھی لہب تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہلاک ہو گیا بلال حبشی حبشی کا بیٹا غلام غلام کا بیٹا لیکن آپ نے فرمایا ہاں جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا محمدی بن جاؤ مزے کرو مزے کرو لوگ دیوانے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو آنکھیں بند کر لو کانوں کو میں ڈاٹ بھر لو کو ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں سنائی نہیں دیتا ہم نے بول بچن دیا ہے آد و پیمان دیا ہے لا الہ الا اللہ اے اللہ تو ہی معبود ہے تیری مان کے چلیں گے محمد الرسول اللہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رسول ہے ساری زندگی اس کا دم بھر کے چلیں گے اس سے کبھی نہ ہٹیں گے اس کے احسان کا بدلہ ایسا نہ دو کہ وہ وفائیں کرتا چلا گیا اور ہم جفائیں کرتے مر جائیں ایسا نہ کرو وہ روتا چلا گیا اور ہم اس کے دین کا مذاق اڑاتے مر جائیں ایسا نہ کرو وہ ہمارے لیے تڑپتا چلا گیا اور ہم نے اسی کی سنتوں پر چھریاں چلا دی ایسا نہ کرو بھائیو اللہ کے واسطے ہم ملت ابراہیم ہیں ہم ملت ابراہیم ہیں ہمارا نام ملت ابراہیم کیوں رکھا گیا پیچھے لوٹو پیچھے لوٹو پانچ ہزار سال پیچھے دیکھو ایک بوڑھا باپ ہے جس کو چھیاسی سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے جو ساٹھ برس مانگتا رہا یا اللہ بچہ دے یا اللہ بچہ دے یا اللہ بچہ دے اس کو چھیاسی برس کی عمر میں بیٹا ملا اور اب اس کی عمر بانوے برس ہو چکی ہے اور بچے کی عمر چھ برس ہو چکی ہے یا بچے کی عمر آٹھ برس ہے اور باپ کی عمر چورانوے برس ہے پانچ ہزار سال پیچھے دیکھو خلاؤں میں مینا کے کالے پہاڑ ہیں دور دور تک کوئی کسی قسم کی آواز نہیں سناٹا ہے کائنات دم بخود ہے مینا کے پہاڑوں کی آنکھیں بھی پتھرا چکی ہیں کہ باپ کے بغل میں چھری ہے اور وہ اپنے لاڈلے کو جسے چھیاسی برس کی عمر میں گود ہری ہو ساٹھ برس جسے مانگا ہو اسے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے آیا کھڑا ہے اور اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے انی ارافل منا میں انی ازب ہو کا کندر مادا ترا بچے جس رب نے مجھے دیا ہے نا تیرے جیسا لال اسی رب کا اشارہ ہوا ہے تجھے ذبح کر دوں تیری کیا رائے ہے واہ واہ واہ واہ کیا مائیں تھیں کیا ماں تھی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی تربیت نہیں کی یہ ہاجرہ کی تربیت ہے بیٹا بولا افعل ما تؤمر ستجدنی دنی انشا اللہ الصابرین میرے ابا تو چھری چلا میرا صبر تو ابھی دیکھ لے گا ہاں ہاں ہائے ہائے ابن قدامہ حنبلی فقہ کے بڑے محدث ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اس میں ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ حکم مل گیا ذبح ہونے کا تو فرمانے لگے ابا جان غم نہ کرو میں اگر ذبح ہو گیا تو دنیا چھوٹے گی تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ چھوٹیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ملے گا میرا سودا تو سستا نہیں ہے میرا تو کام ہو گیا ہاں ایک بات ہے کرتا اتارا کا یہ کرتا رکھ لو میری ماں کو جا کے دے دینا جب اسے کبھی میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا میرا کرتا میری ماں کو دے دینا میرے ہاتھ باندھ دو میرے پاؤں باندھ دو مجھے الٹا لٹھاؤ آنکھوں پہ پٹی باندھو کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے درمیان باپ کی محبت آڑے نہ آ جائے چھ برس آٹھ برس کا بچہ خلیل کو نصیحتیں کر رہا ہاتھ باندھے کن کس دل سے باندھے ہوں گے پاؤں باندھے بکرے کو ذبح کر رہے مرغی ذبح کر رہے آپ یقین مانے مجھ سے مرغی نہیں ذبح ہوتی میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور یہ باپ ہے باپ بانوے برس کی عمر میں اتنی بڑی قربانی دینے لگا ہے اس کو لٹایا آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں اور اپنا گھٹنا ان کی اس کی کمر پہ رکھا اسماعیل کی کمر پہ رکھا اور سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا اور کہا اے میرے مولا اگر تو مجھ سے امتحان لے رہا ہے تو مجھے اس میں کامیاب فرما اور اگر تو مجھ پہ ناراض ہوا ہے تو اس بچے کی قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور فرما گردن کو چھری چلا دی پہاڑ پھٹ جاتے اگر ان میں روح ہوتی آسمان کے فرشتوں نے جب یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بول سنا تو آسمان کے فرشتے رونے لگے ملت ابراہیم کہلائیں پھر ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں یہ کالج والے کیا کر رہے ہیں یہ نسل کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ناچ گانا تہذیب بن جائے اریاں عورتوں کی تصاویر اشتہار بن جائیں کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی تو ہماری بھی بک بک سنتا نکار خانے میں تو کون سی چلا دی شری اللہ تعالیٰ کی آہا فلما اسلم وطلہ للجبین ونا یا ابراہیم واہ واہ یہ آیت یوں کہہ رہی واہ واہ ابراہیم شاباش میں اس کا یوں ترجمہ کر رہا ہوں الفاظ کا نہیں ان الفاظ سے جو مہک اٹھ رہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم شاباش اسماعیل شاباش تم ہمارے عہد و پیمان پہ پورے اتر ہم وہ امت ہیں کہاں چلے گئے کن وادیوں میں بھٹک گئے بے حیائی کو تہذیب بنایا راگ و رنگ کو ثقافت بنایا اندھوں کے پیچھے چل کے منزل کو گنوایا آ جاؤ آ جاؤ ابھی زندہ ہے موت نہیں آئی ابھی زندہ ہے موت نہیں آئی لوٹ آؤ لوٹ آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی طرف دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی جب میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں مجمع تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے اور میں بھی آج بیان کر کر کے میری کمر ٹوٹ چکی ہے صبح سے میں بھوکا چل رہا ہوں تو توبہ کرو توبہ اللہ کے واسطے توبہ کرو یہاں سے اٹھو تو اس طرح اٹھو کہ فرشتے بھی آپ پر قربان ہو رہے ہوں اور آپ کے دامن دھل چکے ہوں اور اللہ سے کہہ دو اے اللہ ہم تو آگے اب تو مان ہی جا یا اللہ تم مان جا بڑی ہو گئی اس امت کے ساتھ ہے کہاں چلے گئے جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ عرشوں میں ہلچل مچا دیتے تھے جن کی دعائیں آسمان کے دروازے توڑ دیا کرتی تھی اس امت نے ایسے مرد عورت دیکھے ہیں ہمارے نصیب میں اندھیرے ہی تھے آ جاؤ توبہ کرو توبہ کرو لوٹو اللہ کی طرف یہ صدا لے کر پھرو دنیا میں یہ صدا لگانا تبلیغ کا کام ہے ہم جماعت نہیں ہیں یہ ایک محنت ہے ختم نبوت کی محنت ہے یہ ختم نبوت کا کام ہے کہ پوری دنیا میں پھر جاؤ لوگوں کے پاؤں پکڑو ہاتھ جوڑو میں آپ کی منتیں تو کر رہا ہوں میں کون سا لفاظی کر رہا ہوں یا شعر و شاعری کر رہا ہوں یا میں کوئی گا گا کے آپ کو کچھ سنا رہا ہوں اور میں تو آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں میرا نوحہ ہے میری فریاد ہے سب کے سامنے جاؤ ہاتھ جوڑو اللہ کے واسطے اے بہن اے بھائی آ جا آ جا آگے آگ ہے کہاں جا رہے ہو اللہ کی طرف لوٹو تو ایک تو سارا مجمع توبہ کرے ٹھیک ہے نا بھائی کرتے ہو نا سارے توبہ جو میرے سامنے ہیں جو اوپر جو باہر کھڑے ہوئے ہیں سب آج توبہ کرو اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے توبہ کرانی ہے آج ہم توبہ کریں آج اللہ کا نظام بدل جائے گا ایٹمی طاقتیں کیا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرون کے لیے پانی کی صرف ایک موج کو استعمال کیا تھا نمرود کے لیے لنگڑے مچھر کو استعمال کیا تھا اللہ اللہ ہے کیا حیثیت ہے ایٹم اور راکٹ کی اللہ اللہ ہے وہ مچھروں مچھروں سے پٹوایا نمرودوں کو موج حقیر سی موج سے مروایا فرعونوں کو وہ خود نہیں آیا کرتا ایسی حقیر مخلوق سے دنیا میں خدائی کے دعوے داروں کو چت کر کے دکھاتا ہے آؤ میرے مقابلے میں تو اللہ کی طرف مسجدوں کو بھرو اللہ کی طرف لوٹو اور اپنی عورتوں کی منتیں کرو پردے میں آ جائیں نقام میں آ جائیں حجاب میں آ جائیں بے پردگی کوئی زندگی نہیں عورت کا کوئی زیور نہیں بے پردگی عورت کی کوئی زندگی نہیں کہ اس کا چہرہ کھلی ہوئے بازار کی دکان بن جائے نہیں نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسما بنت عمیر سے فرمایا میں مر جاؤں تو کوئی ایسا انتظام کرو کہ لوگوں کو میرا قد و کامت بھی نظر نہ آئے کہ کوئی کہے رسول کی بیٹی لمبی تھی چھوٹی تھی مجھے ایسے چھپاؤ کہ میرا وجود کا قد و قامت کبھی کسی کو نہ پتہ چلے اس کی بیٹیاں بناؤ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتی ہیں ہماری عورتیں فاطمہ کی نقل کریں ہے ہے مقدر کی بات حضرت علی کسی کام کو نکل گئے پیچھے سے خادمہ سے فرمایا غسل کرواؤ مجھے پانی رکھا غسل فرمایا کپڑے بدلے پھر بیچ میں لیٹ گئیں اسما سے یہ بات پہلے کر لیجیے فرمانے لگیں اب میں مر رہی ہوں علی کو خبر کر دینا مجھے غسل نہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے میرا یہی غسل ہے اب میں جا رہی ہوں اور انتقال ہو گیا علی آئے تو کہانی ختم ہو چکی تو ہماری عورت کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ بازار کی زینت بن کے چلے اس کی عزت اس کا زیور حیا ہے پردہ ہے اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں استعمال نہیں کیا سوائے حضرت مریم کے اور وہ صرف اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دال کا عیسی بن مریم میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے اللہ نے سارے قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا عورت کے خامند کے نام کے ساتھ امراۃ و فرعون عمرات العزیز عمرات و نوح امرات و لوت اللہ تعالیٰ نے امرات و عمران ہارون کے نام سے لوہ کی بیوی لوت کی بیوی ابراہیم کی بیوی عمران کی بیوی عزیز کی بیوی اللہ تعالیٰ تو عورت کے نام کو بھی چھپانے کی طرف اشارہ کرتا ہے چے جائے کہ زیب و زینت کے ساتھ چہرہ کھول کے باہر آ جایا جائے نہیں نہیں بھائیو سمجھاؤ اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنی بیویوں کو یہ ساری سارے شوق اللہ آخرت میں پورے کروائے گا تو توبہ کرو اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو اور پھیلاؤ میرے بھائیوں میں تو دس سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو راضی کر لو اس تک پہنچنے کا راستہ اس کے محبوب کی مبارک زندگی ہے وہ اپنے اندر میں اتار لو اس کے مقصد اس کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لو وہ ہے پیغام حق کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا اللہ کا پیغام دنیا کے آخری انسانوں تک پہنچے یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے ہم اللہ کے نبی کے آخری ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا اس کے ناطے پوری امت کے ذمے ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے اس کی میرے بھائیوں نیتیں کرو ارادے کرو مسجدوں کو بھرو مسجدوں کو بھرو نمازیوں سے مسجدیں خالی ہو رہی ہیں اپن مسجدوں کو بھرو پورے لاہور میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے اس کی میرے بھائیوں آواز لگاؤ اس کی صدا لگاؤ کالجوں کے پروفیسر لڑکوں کو ترغیب دیں اداروں کے مالک اپنے ملازمین کو ترغیب دیں تاجر برادریاں دکانوں کو نمازوں پر بند کروانے کی ترغیب دیں کوئی نہ بند کرے تو آپ تو دکانیں بند کر کے مسجدوں میں آؤ دفتر بند کر کے مسجدوں میں آؤ اس مالک کی پکار پہ آؤ جو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عبادات زندہ ہوں دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو ہمارا معاشرہ انتقامی ہو چکا ہے اور جب مسلمانوں کے بارے میں دلوں میں میل آ جائے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا تین چیزوں پر تین چیزوں پر میری قسم لے لو تین چیزوں پر میری قسم لے لو سلاسن علیہ علیہن تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں تاکہ تمہیں اعتبار آ جائے ہمیں تو اللہ کے نبی کی بات بغیر قسم کے ہی قبول ہے پر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا تین باتوں پہ میری قسم لے لو میں قسم عالوم رہ صدا اللہ کے نام پہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا اس کا مال کبھی کم نہیں پڑے گا اخلاق کا بہت بڑا جز ہے اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنا جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہم نے اتنا دیا تھا انہوں نے ہمیں تو کچھ بھی نہ دیا ہمارے یہاں تو یہ ہے اور ہمارے دیہاتوں میں تو بڑی بڑی وہ بندیاں ہوتی تھیں پرانی اب بھی کہیں ہمارے کسی صندوق میں پڑی ہوں گے ہم نے نشانی کے طور پر رکھی ہوئی اپنے دادا کے زمانے کی لکھی پڑی فلاں زمیندار فلاں عزیز کی شادی پر آیا تھا پچاس روپے دے گیا تھا یہ لکھو پھر جب وہ شادیاں ہوتی تھیں تو پھر وہ وہ کہتے بھائی وہ بندی کھولو بھائی ہمیں وہ کتنے دے گا جی پنجہ روپئے دے گا اچھا تھی پچوجا دے ہو چاہ یہ دینا وہ نہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ فلاں آئی تھی وہ بیٹی کو سوٹ دے کر گئی تھی اچھا بھائی تم ساتھ پانچ سو اور دے دو سوٹ بھی دے دو یہ دینا وہ دینا نہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے یہ تو کاروباری چکر ہے تو کاروباری چکر ہے نہیں نہیں وہ دینا جس دینے ہاں امام زین اللہ رحمت اللہ علیہ کا اٹھانے کے جیسے پلے داروں کی کمر پہ نشان پڑ جاتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے وہ تو بڑے شہزادے تھے تین دنیا کے اللہ نے رزق بھی دیا تھا اور دین بھی دیا تھا تو یہ کیسا نشان ہے تو کوریتتے گئے کیا ہوا یہ کیسا نشان او ہو تو پتا چلا کہ سو گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور کسی ایک گھر والے کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہمیں خرچہ کون دے کے جاتا ہے رات کو بوری بھرتے کندھے پہ اٹھاتے اور گھر میں پھینک کے آ جاتے سو گھروں کو کھلاتے تھے اور کسی ایک گھر کو نہیں پتا تھا کہ دینے والا کون ہے ادھر تو آٹھ سو کا پنکھا مسجد میں لگواتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا ہدیہ برائے مسجد من جانب حاجی محمد بوٹا میں کبھی چنگا بوٹا لایا ہی آٹھ سو کا بھی احسان جت لایا ہی ہے حاجی محمد بوٹے کو آٹھ سو بھی اتنا بڑا لگا اس نے پنکھے پہ لکھوا کے مسجد میں لٹکایا یہ دینا کوئی دینا نہیں ہے یہ امام امام کا دینا امام زین العابدین کا دینا یہ دینا ہے اللہ کو دینا یہ دینا ہے اللہ کو دینا اللہ کے نام پہ مال خرچ کرو زکات دینے والے کو سخی نہیں کہتے بخیل بھی نہیں کہتے زکات دینے والا سخی بھی نہیں کنجوس بھی نہیں بخیل بھی نہیں جو زکوٰۃ نہ دے وہ تو بخیل ہے جو زکوٰۃ دے دے تو بخل سے نکل جاتا ہے سخاوت میں داخل نہیں ہوتا جب زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو پھر وہ سخی کہلاتا ہے اللہ کے دربار میں بشرتے کے بدلے کی نیت سے نہ دیا ہو کہ ہمیں دیں ہم نے دیا تھا ہمیں دیں یہ تو بنیوں والا کام ہے بنیوں والا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ عوض مانگے تمہارے نبی نے فرمایا جو مال لگائے گا اللہ پر اللہ اسے کبھی مال اس کو اس کا گھٹنے نہ دے گا میری اس پر قسم دوسری قسم دوسری قسم جو ظلم اور زیادتی کو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا میری قسم لے لو میں قسم اٹھاتا ہوں جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھائے گا جو معاف کرے گا اس کی عزت بڑھے گی تیسری قسم جو سوال کا دروازہ کھولے گا اس کا مال اللہ گھٹا دے گا اس کو فقر میں مبتلا کر دے گا کہ اس پر میری قسم لے لو تو میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو سگے بھائی ایک دوسرے سے نہیں بولتے سگی بہنیں ایک دوسرے سے نہیں بولتی چند سکوں پر ایک چھوٹے سے گھر پر ایک چھوٹے سے کمرے پر ماں کے زیور پر لڑی بیٹھی ہیں وہ بڑی انگوٹھی لے گی مجھے چھوٹی انگوٹھی دی ہے مر نہ کہیں اس جھگڑے کو کرتے ہوئے اور چلو جائیداد تو کچھ چیز ہے باتوں پہ لڑے ہوئے باتوں پہ اس نے مجھے یہ کہا تھا میں نہیں اس سے بولوں گا سگا بھائی ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ایک چھاتی کا دودھ پینے والے برسہ برس ایک آنگن میں کھیلنے والے چند پیسوں پہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہ رہے اس لیے میں کہتا ہوں بھائیوں اپنے معاشرے کو انتقامی معاشرے سے پاک کرو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو در گزر کرنا سیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے تم اپنے اخلاق بنا لو جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لے لو پی جاؤ سہ جاؤ یہ بڑا مختصر راستہ ہے جنت الفردوس میں جانے کا بڑے بڑے تحجد گزار بڑے بڑے تسبیوں والے بڑے بڑے نفلوں والے میرے رب کی قسم آپ کی گرد کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے جنت میں اگر آپ اپنے اخلاق بلند کر گئے اخلاق کسے نہیں کہتے جو دے اس کو دو جو پوچھو اس کو پوچھو اخلاق کی تین چیزیں ہیں تسل و من قطع جو توڑے اس سے جوڑو بطور کی من حرامت جو چھینے اس کو دو بتاف امن دلامت جو چھینے کا مطلب یہ ہے جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دو یہ مطلب ہے جو چھینے اس کو دو یہ نہیں کہ جو تمہارا مال چھین رہا ہو اس کو دے دو نہیں جو چھینے جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے تم اسے اس کا حق ادا کرو میں بیمار ہو گیا اب میرے پڑوسی کا حق ہے کہ مجھ سے آ کر پوچھے وہ مجھے پوچھنے نہیں آیا وہ بیمار ہو جائے تو میرے ذمے ہے میں اسے جا کے پوچھوں وہ منہ پھیر گیا ہم بھی منہ پھیر گئے نبی والے اخلاق نہ آئے جو منہ پھیر جائے اس کو آگے سے آ کر ملو کو السلام علیکم آپ خیریت سے تو ہیں ذرا کر کے تو دیکھو میرے رب کی قسم بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں جو معاف کرنے میں مزہ ہے کرو تو صحیح جو زیادتی کرے معاف کرو ہو ادھر تو خامد لڑکے آ جائے نا کسی سے تو بیوی سے کہتا ہے تو نے اس گھر میں نہیں جانا بس میری لڑائی ہو گئی ہے اور خدا کے بندے بیوی آ کر کہہ رہی آپ نے ادھر نہیں جانا میں اس سے لڑ پڑی ہوں او ہو میرے بھائیو ہم تو اپنی تہذیب ہی ختم کر بیٹھے عجیب بات ہے عجیب بات مشر اور کیبل نے ہمیں بالکل بے بنیاد کر دیا کٹی پتنگ بنا دیا تو بھائیو معاف کرنا سیکھو ٹھیک ہے نا یہ اخلاق لے لو اپنے اندر میرے رب کی قسم بڑی بڑی قیمت لگے گی بڑی قیمت لگے گی حشر کے میدان میں کچھ وقت قرآن کے لیے رکھو کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھو کچھ وقت اللہ کے ذکر اور تصویر کے لیے رکھو کچھ وقت اپنی حلال کمائی کے لیے رکھو اور کچھ وقت اپنی مسجدوں کو دو بیٹھ کے سوچو کہ مسجد آباد کیسے کریں مہینے میں تین دن لگاؤ اور سارے علاقوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو جمعرات کو ابراہیم مسجد ہے اسی روڈ پر آگے جا کر وہاں جا کر رات قیام کرو جب اللہ ہمت دے چار مہینے لگاؤ ساری دنیا میں پھرو انشاءاللہ عزت کی زندگی گزارو گے عزت کی موت مرو گے نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے کرو گے نا ان شاء اللہ علوم الحمد و کما فسل سعیدنا و مولانا محمد ان انت اہل ہو وفل بنا ما انت ہو ان کا اہل التقوا و اہل المغفرہ اے میرے مولا اے ہمارے رب اے زمین آسمان کے تنہا مالک اور خالق اور رازق صرف ایک تیرا در ہے جہاں سوال کرنے والے زیادہ کٹھے ہو جائیں تو وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو سوال کرنے والوں کی کثرت سے خوش ہوتا ہو میرے مولا صرف تو ایک ایسی وحدہ لا شریک ہستی ہے تو ایک ایسی ذات ہے میرے مولا کہ تیرے دربار میں جتنے مانگنے والے بڑھتے جائیں تو اتنا خوش ہوتا جاتا ہے اور اتنا میرے مولا اپنے خزانے تو دروازے کھولتا چلا جاتا ہے یہ دیکھ میرے اللہ ہزاروں کا مجمع لاہور جیسے غفلت کے شہر میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا چکا ہے اور یا اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے ان میں اکثر نوجوان ہیں جن کی جوانیاں ہیں بوڑھے بہت کم نظر آئے سارے جوان ہیں جو تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں میرے مولا ہمارے دیش کا دستور ہے جو چل کے گھر آ جائے تو سارا غصہ دور ہو کر دیا جاتا ہے ساری لڑائیاں صلح میں بدل جاتی ہیں میرے مولا لوگ پرانی دشمنیاں بھول جاتے ہیں جو چل کے آ جائے اسے معاف کر دیتے ہیں یہ ہزاروں کا مجمع چل کے تیرے در پہ آ چکا ہے اب تو ہمیں مسکرا کے دیکھ لے ہم سے راضی ہو کر ہمیں دیکھ لے اور ہمیں ہمارے لیے اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ ہم یہ اعلان سننا چاہتے ہیں اپنے ایمان کے کانوں سے سننا چاہتے ہیں کہ تو اپنے فرشتوں میں کہہ چکا ہو کہ تم میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے ہم تو ایک دوسرے کے نام بھی نہیں جانتے کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا دل میں کیا کیا تمنائیں اور حسرتیں لے کر آیا کیا کیا اندر میں غموں کے داغ لے کر آیا اندر میں پریشانیوں کے زخم کھاتا ہوا آیا ان سب کو ہم سب کو پتا ہے کہ تیرے در کے سوا کوئی نہیں جہاں کچھ ملے گا میرے مولا یہ سارا مجمع جو ہاتھ اٹھائے ہوئے عشاء کی نماز کے انتظار میں تیری بات کو سننے کے بعد تیرے گھر میں تیری طرف اس نے ہاتھ بڑھائے ہیں تو انہیں پیار سے دیکھ لے انہیں معاف کر دے انہیں معاف کر دے ہم وفد بن کر آئے ہیں تو ہمیں بھی معاف فرما اور پوری امت کو معاف فرما تو ہم سے بھی راضی ہو جا اور پوری امت سے راضی ہو جا میرے مولا ہم تو تیرے در پہ دستک دے دے کے میرے مالک ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو سنے دنیا کے بادشاہوں نے ہمیں مایوس کر دیا ہے دنیا کے با اقتدار یا اللہ بادشاہوں نے ہمیں دھتکار دیا ہے ہمیں ٹھکرا دیا ہے اے مالک ہم اس بچے کی طرح ہیں جو ماں باپ کے ہاتھوں گم ہو چکا ہو اور گلیوں میں روتا پھر رہا ہو اے اللہ